حضرت ابو جرمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجھے رومی علاقے میں سرخ رنگ کا ایک گھڑا ملا اس میں دینار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بنی سلیم کے ایک فرد حضرت معان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر تھے وہ گھڑا میں ان کے پاس لے آیا بس انہوں نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے بھی اتنا ہی دیا جتنا کہ دوسروں میں سے ہر ایک کو دیا پھر کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ اضافی انعام یعنی نفل خمس نکالنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے تو میں تمہیں بھی دیتا پھر وہ اپنا حصہ مجھے دینے کی کوشش کرتے رہے مگر میں نے انکار کر دیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو تریپن